السلام علیکم میں ہوں مختار احمد ورچوئل یونیورسٹی کے پرنسپل آف مارکیٹنگ کے لیکچر نمبر بائیس کے ساتھ اس سے پہلے ہم نے اکیس لیکچر مکمل کر لیے اور آج ہم اپنا بائیسواں لیکچر شروع کریں گے and hopefully will be finishing over first P that is product part تو آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں جو لیکچر نمبر بائیس ہے ہم نے لاسٹ دو تین لیکچر سے پروڈکٹ کو شروع کیا ہوا ہے the first P of the marketing mix جو فور پی جس کو کہتے ہیں اور جتنا ہم نے شروع میں پڑھا تھا بیسک کانسیپٹ پڑھے تھے آہستہ آہستہ اس کی اپلیکیشن کی طرف آ رہے ہیں اسٹریٹجیز بناتے ہوئے ڈسیزن کرتے ہوئے وہی چیزیں جو ہم نے شروع میں پڑھی تھیں اس کی آج کل اپلیکیشن کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو اپنا لیکچر شروع کرتے ہیں بائیسویں لیکچر سے شروع کرنے سے پہلے yes let see what we have cover in lecture number twenty one جو تھا ہمارا پہلا لیکچر تھا اکیسواں in that lecture we focus on the new product development and why do we want to develop a new product technology is change your customer is bringing a new product requirement is change customers asking you done you product and so many different reason right کیا اسٹیپس اس میں دیکھے تھے آٹھ idea generation idea screening concept development and testing marketing strategy business analysis product development test marketing and commercialization ان سارے آٹھ اسٹیپس کو ہم نے بڑی ہی ڈیٹیل میں سمجھنے کی کوشش کی میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی آئی ہوپ یو آپ نے سمجھنے کی کوشش کی اور اس طرح ہم نے اپنا لرننگ جو پروسیس تھا اس کو افیکٹو بنایا آئیڈیا جنریشن سے شروع کیا انٹرنل سورس سے بھی آئیڈیا مل سکتا ہے ایکسٹرنل سورس سے بھی مل سکتا ہے اور ان سورسز برین اسٹارمنگ کا کانسپٹ ڈسکس کیا مختلف آپ کو سورسز آپ کے ساتھ شیئر کیے کہ کیسے آپ کو آئیڈیا ملتا ہے and you might have so many different ideas but that's stage logical آپ کے آبجیکٹو اپنی کمپنی کے اپنی آرگنائزیشن کے اپنے اسٹرینتھ کو سامنے رکھتے ہوئے you decide about which idea should you take and proceed from there screening کرتے ہیں اس میں اپنے کرائٹیرین کو جو آپ نے بنایا ہوتا ہے اس کے اوپر ان کو دیکھتے ہیں سب آئیڈیاز کو اور اس میں سے جو آئیڈیا اچھا نکل آپ سمجھتے ہیں اس پہ آپ کام شروع کرتے ہیں you start with the concept development اب کنسپٹ ڈیولپمنٹ میں بیسیکلی کیا کرتے ہو کہ آپ دیکھتے ہو کہ ریئلی یہ جو چیز کنسیو میں نے آئیڈیا لیا اس کو کنسیو کرنا ہے اور ڈیٹیل میں اس کی چیزوں کو آپ دیکھتے ہو and then you develop the marketing strategy marketing strategy میں کیا کرتے ہیں آپ کہ basically you decide the four Ps وہی ہے نا مارکیٹنگ اسٹریٹجی بناتے ہوئے یہی چیزوں کا ڈیسائڈ کرنا ہوتا ہے آپ نے اور اس سے پہلے of course you have to also pick the segment and the target the customer اور اسی کے بیس پہ آگ آگے آپ فور پیز کا ڈیسائڈ کرتے ہو the next business analysis then you do the calculation part وہ اسٹریٹجی جو بنائی تھی جو پرائس آپ نے ڈیسائڈ کی اس کے بیس پہ آپ اپنی ریونیو کو دیکھو گے اپنی ارننگ کو دیکھو گے پھر آپ اپنے کاسٹ کو دیکھو گے اور جب the bottom line and result the profit کو دیکھو گے if you have more cash in flow زیادہ آپ کو پروفٹ ہو رہا ہے تو پھر of course you will go for this product and you will go for product development otherwise then you will you have to go back and go for another idea جب پروڈکٹ ڈیولپ ہو گیا شروع میں پروٹوٹائپ بناتے ہو آپ اس کی ٹیسٹنگ کرتے ہو کہ صحیح کام کر رہا ہے and then you go for the test marketing اس میں بھی ہم نے تین ڈفرنٹ قسم کے ٹیسٹ مارکیٹنگ اپروچ کو ڈسکس کیا and finally when you are sure کے now you are ready and customer are willing to buy you go for commercialization ساری کمرشل ایکٹیویٹی پھر جو طریقہ اس کے تحت آپ کرتے ہیں تو یہ ہم نے اسٹیپس پڑھے for the development of new product ٹھیک ہے آج کیا کرنا ہم نے and I am sure we are going to complete this product in this lecture اسی نیو پروڈکٹ کے ایک دو ٹاپک آپ سے اور شیئر کرنے ہیں and then will go for the product life cycle types of new product include کیا کیا ہو سکتا ہے تو ایک مختلف قسمیں مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں ایک تو something new for whole world نیا آئیڈیا نئی چیز لے کے آپ آ گئے اپنے آپ کو ریپوزیشن کیا پہلے آپ بچوں کے کپڑے بنا رہے تھے آپ لیڈیز کے کپڑے بنانے شروع کر دیے ریپوزیشن کرتے ہیں آپ اپنے آپ ٹارگیٹ چینج کر لیتے ہیں سیگمنٹ کو چینج کر لیتے ہیں پروڈکٹ کو چینج کر لیتے ہیں ٹھیک ہے دین نیو کیٹیگریز اینٹریز کو نئی کیٹیگریز بھی ساتھ کر لیتے ہیں پیرل پروڈکٹ امپروومنٹ ہو سکتا ہے اور پروڈکٹ لائن ایڈیشن یہ مختلف آلٹرنیٹ ہیں آپ کے پاس جب ہم نیو پروڈکٹ کی بات کرتے ہیں کنزیومر اڈاپشن پروسیس یہ آپ نے پہلے بھی کہیں پڑھا ہے کہاں پڑھا تھا when we are talking buying consumer buying that کہ نیو پروڈکٹ اڈاپشن پروسیس کیا ہوتا تھا کچھ یاد ہے اس کو آپ کا ٹیسٹ بھی ہے یہ کوئی ذرا بتائیے کیا کیا ہوتا ہے اویئرنیس سے شروع ہوتا ہے اور اڈاپشن پہ ختم ہوتا ہے نہیں آ رہا یاد that is not good left side پہ آپ دیکھ رہے ہیں awareness interest evaluation trial and adoption اب یاد آ گیا کول اب آپ کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے ہر اسٹیج پہ جیسے میں نے کہا تھا کہ جو بیسک کانسپٹ پڑھے اب اس کی اپلیکیشن اور آگے اسٹریٹجی ڈیولپمنٹ پہ ہم جا رہے ہیں لیٹ سی ایک نیا پروڈکٹ آیا لوگوں آپ کی جو ٹارگیٹ مارکیٹ ہے they are at the stage of awareness تو آپ کا مین فوکس کیا ہونا چاہیے ٹو کریٹ دا اویئرنیس کیسے کمیونیکیٹ کریں ان کے ساتھ اویلیبلٹی ہو ان کے پاس انفارمیشن پہنچیں کسی طرح بھلے ایڈ کے ذریعے جاتی ہیں بھلے آپ ڈور ٹو ڈور ناک کرتے ہو پرسنل سیلنگ کی طرف آتے ہو you have to create more and more awareness کیونکہ اڈاپشن پروسیس جو ہم نے پڑھا تھا کنزیومر بائنگ بہیویئر میں وہ شروع ہوتا ہے اویئرنیس سے جب کسی کو معلوم ہوگا تو تبھی تو وہ اس طرف جائیں گے نا اسی پروڈکٹ کو ایٹ لیسٹ اس میں انٹرسٹ شو کریں گے یا ٹرائی کریں گے when it is at the interest stage تو اس جب انٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا لوگوں کا تو آپ کا فرض ہے آپ کا ایز اے مارکیٹنگ آپ کی ایڈ ہے آپ کی جو کمپین ہے وہ اس طرح کی ہو کہ زیادہ سے زیادہ اس کو کو ان معلوم ہو اس کے تبھی تو انٹرسٹ بڑھے گا نا تو پہلی اسٹیج تھی اویئرنیس دوسری تھی انٹرسٹ اویئرنیس پہ آپ زیادہ کمیونیکیٹ کرو گے تاکہ دے شوڈ نو اٹ اور سیکنڈ فیز جب جیسے ان میں انٹرسٹ کا فیز آتا ہے تھوڑی سی اویئر ہوگی نیس ہوگی مارکیٹ کے اندر then you communicate the benefits of your product or service what you are offering you third is evaluation. اب اویلویشن میں وہ کیا کرے گا کنزیومر کی بات کر رہے ہیں اس کو انٹرسٹ ہوا وہ ویلویٹ کرے گا کہ یار یہ نیا پروڈکٹ لینا چاہیے یا بھلے مجھے میرے پاس یہی جو پرانا ہے وہ اسی کو استعمال کرنا چاہیے why should I buy new product what is the catch for me وہاں پہ اب آپ کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے آپ اس کی ایڈوانٹیج جو آپ کے پروڈکٹ کے ہیں as compare to other product in the market available آپ ان کو ایڈوانٹیجز کو تھوڑا سا ابھاریں ان کو نظر آئے تاکہ ان کا ویلویشن پروسیس میں اٹ شوڈ ٹل ٹوڈ دے شوڈ موو ٹوڈ بائنگ جو ان کا بہیویئر اس طرف آئیں ایویلویشن بھی ہوگی now they will try it they will actually use it یہاں پہ کیا ہونا چاہیے آپ کو موٹیویشن لیول ان کی ہائی رکھنی چاہیے اپنے کسٹمر کی کیپ آن موٹیویٹنگ دم اس سے کیا ہوگا کہ quickly they will shift adoption level کہ وہ اس کو اڈاپٹ کر لیں گے اگر یہاں پہ کوئی نیگیٹو آسپیکٹ آ سامنے نیگیٹو چیزیں زیادہ ابھر کے آگے تو وہ ریجیکٹ کر دے گا اس پروڈکٹ کو تو لاسٹ اسٹیج کیا ہے اڈاپشن کی اڈاپٹ کر لیا اس نے اور یہاں پہ آپ کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے کہ keep on reminding them keep on insuring them کہ we are for your satisfaction for your need satisfaction بات سمجھ آئی so consumer adoption process work starting with awareness interest پھر کیا ہوتا ہے ٹرائی کیا اس کو آف کورس پہلے سب سے پہلے اویئرنیس ہے انٹرسٹ ہے آپ اویلویٹ کرتے ہو پھر ٹرائی کرتے ہو پھر اڈاپٹ کرتے ہو اور مارکیٹر جو ہوتے ہیں اسمارٹ وہ ہر اسٹیج کے ساتھ ساتھ اپنی اسٹریٹجی اس طرح بناتے ہیں اپنی مارکیٹنگ ٹول اس طرح یوز کرتے ہیں کہ اس کی اس پرٹیکولر اسٹیج کے اوپر اس کو ریلیونٹ وہی انفارمیشن دے وہی چیزیں اس کو ملے جس سے اس کا اڈاپشن پروسیس اسپیڈ اپ ہو اور میک شیور کہ یہ چیزیں اڈاپٹ ہوں اور آپ کے باہر کسٹمر آپ کے پروڈکٹ نئے پروڈکٹ کو یوز کرنا شروع کریں کلیئر یہاں تک سمجھ گئی بات دیٹ از فائن آگے چلتے ہیں تو that is the new product is finish now done نا the last part of this product component of or ingredient of the four Ps is the product life cycle جیسے میں نے لاسٹ لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ ہر چیز کا ہر ایک چیز نے لائف سائیکل ہوتا ہے اس میں سے گزرنا ہوتا ہے ہے نا ایسی بات پروڈکٹ کو بھی ایک لائف سائیکل میں سے گزرنا ہوتا ہے وہ اس کا لائف سائیکل کیا ہے اس طرح کی آپ نے گرافس دیکھے ہوں گے اس طرح کا ڈائگرام دیکھی ہوگی کہ شروع ہوتا ہے even some time it is کچھ دو یہاں پہ اس کے اندر آپ کو دو چیزیں نظر آ رہی ہیں لائن جو ہے اوپر وہ آپ کو سیلس ریپرزینٹ کر رہی ہے اور نیچے جو گرین لائن ہے they are showing it is showing the profit of the company of any product نیچے ٹائم بار ہے اب ٹائم جو ہے it depend from product to product یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر پروڈکٹ اسی سائیکل پورے کو کمپلیٹ کرے اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ سارے پروڈکٹ ایک جتنا ان کا پروڈکٹ ٹائم ہو لائف سائیکل کا it very from product product کچھ ٹیکس جو ہیں they start from the development phase اور کچھ جو ہیں ڈائریکٹ انٹروڈکشن فیز سے شروع کرتے ہیں technically they are five stages development phase introduction phase growth stage maturity and decline لیکن جنرلی جو کتابیں آ رہی ہیں آپ کے ٹیکس ہیں اس میں چار اسٹیجز کا یہ پروڈکٹ لائف سائیکل بتایا گیا ہے اس چیز کو سمجھے آپ پروڈکٹ لائف سائیکل کے کتنے اسٹیجز ہیں ٹیکنیکلی تو پانچ ہیں لیکن جنرلی ہم فور کو دیکھتے ہیں انٹروڈکشن سے پہلے ڈیولپمنٹ فیز بھی تو ہوتی ہے نا لیکن ہم let start from the introduction then the growth then the maturity and decline is a set that for the certain products this decline is not that much sharp rather it can go like state slowly اور اسٹیٹ کس شکل کس میں ہوتی ہے جس میں وہ جو پروڈکٹ ہیں وہ کماڈیٹی بن جائیں نئے نئے جو پنکھے آئے تھے کپل آف تو دے دیور لگژری پارٹ تو اس کا لائف سائیکل بھی اس طرح جا رہا تھا لیکن بعد میں وہ ضرورت بن گیا اب نیسٹی ہو گیا آپ کا فریج ہے پہلے یہ لگژری سمجھی جاتی تھی اب کماڈیٹی بن گیا آپ کی روزمرہ ضروریات کی چیز بن گیا اس میں جدت آئے گی چینجز آئیں گے نیا پروڈکٹ اسی طرح کا پروڈکٹ کوئی اور شکل میں وہ اوور لیپ کر لے گا اس میں شاید ڈکلائن اس طرح نہیں آتی جو جنرلی ہم دیکھتے ہیں باقی پروڈکٹس کے اندر ٹھیک ہے تو یہ گراف سمجھ آیا آپ کو یہ جو شیپ بنتی ہے introduction growth and then at peak maturity and decline remember that this vary from product to product نیچے جو ایکس ایکسس پہ ہے دیٹ از بیسیکلی ٹائم اب ٹائم بھی ویری کرے گا پروڈکٹ پروڈکٹ ویری کرے گا تو کیا ہے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ٹیپیکلی پانچ اسٹیجز ہوتی ہیں پانچ اسٹیپس ہوتے ہیں کون کون سے product development introduction growth maturity and decline not all products follow this cycle کسی میں آپ دیکھتے ہو کہ اچانک پروڈکٹ مارکیٹ میں آیا بوم اینڈ ڈراپ ساری اسٹیجز میں جاتا ہی نہیں ایک دم آیا مارکیٹ میں ٹاپ پہ گیا اور ڈاؤن ختم ہو گیا the four basic stages through which a successful product progress is introduction growth میں ایک اور ٹیکس کے اندر جرنی میں نے آپ سے کہا کہ کچھ آتھر تو اس کو فائیو اسٹیجز کہتے ہیں وہ کچھ اس کو فور سمجھتے ہیں سمجھنے کے لیے فائیو آنے سمجھنی چاہیے لیکن جنرلی ہم جو روزمرہ ضروریات میں یوز کرتے ہیں تو ہم اس کو فور اسٹیجز پروسیس کہتے ہیں پروڈکٹ لائف سائیکل کو some products move rapidly through the product life cycle while other pass through those stage over long time a period وہی بات جو میں نے آپ سے شروع میں کی کہ ٹائم ویری کرے گا from product to product base کو سمجھ لیں پھر آگے اس کی اسٹریٹجی کو سمجھتے ہیں ٹھیک ہے پروڈکٹ لائف سائیکل وہ اسٹیجز ہیں جس میں سے سارے پروڈکٹ کو گزرنا پڑتا ہے اور یہ ویری کرتی ہیں from product to product too اور اس میں کتنا ٹائم لگے گا again this depend on product we are talking about typically پانچ اسٹیج پروسیس ہے ڈیولپمنٹ فیز بھی ہے اور اس کے بعد جو نارملی ہم پروسیس دیکھتے ہیں that is the introduction growth maturity and decline اور جیسے میں نے آپ سے کہا earlier I told you that some time the decline is not that step it کو لٹل بٹ اوپر رہ کے فلٹ ہو جاتی ہے اور آستہ آستہ اس میں ڈکلائن آتی ہے انلیس کے دیر از این اوور لیپنگ کوئی دوسرا پروڈکٹ ٹائپ کا آ گیا وہ ان پروڈکٹ کے لیے جو کماڈیٹیز بن جاتی ہیں یہاں تک تو سمجھ آ گئی نا بات اب ہم انڈیویجلی ایک ایک اسٹیج کو سمجھیں گے ایک ایک اسٹیج پہ مارکیٹنگ اسٹریٹجیز کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کیوں پروڈکٹ کی سیل ایسی ہوتی ہے وہاں پہ پروفٹ کیا ہوگا وہاں پہ کاسٹ کتنی ہونی چاہیے اس پہ آپ کی ایڈورٹائزنگ کمپین کا مین آبجیکٹو کیا ہونا چاہیے وہاں پہ ڈسٹریبیوشن کے لیے کیا کرنا چاہیے آپ کو کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو ابھی ہم نے نہیں پڑھی لسٹ پرائز ہم نے نہیں پڑھی ڈسٹریبیوشن ابھی نہیں پڑھی لیکن اس وقت صرف سمجھنے کے لیے ان چیزوں کو سمجھ جائیے یا at least just remind it when we are talking about the price or other things اور اس وقت بھی میں ان چیزوں کو دوبارہ وہاں ڈسکس کر لوں گا تاکہ اگر وہ جو تشگنی رہ جاتی ہے سمجھنے میں وہ چیزیں بھی ٹھیک ہو جائیں ٹھیک ہے تو شروع کرتے ہیں پروڈکٹ لائف سائیکل اسٹیجز پہ ڈفرنٹ اسٹریٹجیز کیا ہوتی ہیں تو پہلی اسٹیج کیا ہے پروڈکٹ ڈیولپمنٹ اسٹیج اس میں کیا ہوتا ہے جیسے میں نے آپ سے کہا یہ بالکل جو لیفٹ پہ وائی ایکسس کے ساتھ اور ایون جس میں گرین لائن نیچے جا رہی ہے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے you don't have any product ٹھیک ہے نا اور پھر اس میں ایک آئیڈیا سے آپ بات شروع کرتے ہو اس کے جو پروسیس ہوں گے کانسپٹ ڈیولپ کرو گے and you are going to have huge investment on it sale are sale are definitely zero no product there because you are in the development phase there product sale zero huge investment شروع کی جو ساری ڈیولپمنٹ پہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے آپ کا خرچہ ہی خرچہ ہے نا تو profit negative no profit other you are just investing yourself ٹھیک ہے پروفٹ نیگیٹو اس کو تھوڑا سا آگے جا کے باقیوں میں اور آپ کو زیادہ اچھی طرح سمجھ آ جائے گا let's go to next stage generally عموماً پہلی اسٹیج سمجھی جاتی ہے when we are talking about product life cycle کیونکہ یہاں سے پروڈکٹ شروع ہو جاتا ہے پہلے تھی ڈیولپمنٹ فیز جہاں پہ پروڈکٹ نہیں تھا سیل آپ کی زیرو تھی صرف خرچہ ہی تھا تاکہ وہ سیٹ اپ بنا سکے اسٹیبلش کر سکے پروڈکٹ کو ڈیولپ کر سکے اس کانسپٹ کو آئیڈیا کو نا the first stage introduction stage دوبارہ آپ کو یہ بار بار میں ڈائگرام دکھاؤں گا گراف دکھاؤں گا نا یو آر اسٹارٹنگ بالکل زیرو سے شروع کر رہے ہیں کیا ہو رہا ہے یہاں پہ when you are coming up with a new product of course there is a less awareness few people will take risk اور آپ کی سیل بہت تھوڑی ہوگی ایسی بات ہے نا نئی چیز جب بھی آتی ہے ابھی لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا اتنی زیادہ اویئرنیس نہیں ہوتی اتنی جلدی لوگ رسک بھی نہیں لیتے کیونکہ اگر آپ نے شروع میں جو کنزیومر بائنگ بہیویئر میں دیکھا ہو تو گراف آپ کی کتاب کے اندر ہے کہ شروع میں جو رسک لینے والے ہوتے ہیں وہی لوگ چند پرسنٹ ہوتے ہیں جو چیز کو استعمال کرتے ہیں آہستہ آستہ اس میں بھی گروتھ بڑھتی ہے اس میں بھی یوزز بڑھتی ہے پروڈکٹ کی تو لو سیلس یس اب لیٹ سی آپ کی سیل تھوڑی ہے تو ٹوٹل کاسٹ جو پر کسٹمر آپ کی کاسٹ آئے گی وہ بہت زیادہ ہوگی کیوں again when will talk about the pricing وہاں پہ ہم ایک بریک ایون اینالیس پڑھیں گے ٹوٹل کاسٹ جو ہوتی ہے اس کے دو پارٹ ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں فکس کاسٹ ایک ہوتی ہے ویریبل کاسٹ اس کنسپٹ کو اتنی ڈیٹیل سے یعنی ڈسکس کرتے وہ پرائسنگ میں ڈسکس کریں گے لیکن just to share the idea with you یہ ہوتی کیا کاسٹ ٹوٹل جو خرچہ آپ کا اور ہے اس ٹوٹل کاسٹ جو پروڈکٹ کی ہے اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں ٹو پارٹس میں ایک ہوتا ہے فکس کاسٹ جو تو اگر ایک پروڈکٹ پروڈیوس کریں گے بھلے سو کریں ہزار کریں لاکھ کریں وہ فکس کاسٹ وہی ہے اور سب پہ افکوس کورس ڈیوائڈ ہوتی جاتی ہے جتنی زیادہ نمبر ہوں گے اتنی پر پروڈکٹ وہ کاسٹ کم ہو جائے گی کیونکہ وہ لیٹ سی دس ملین کی کاسٹ ہے فکس وہ ڈیوائڈ ہوتی جائے گی جتنے زیادہ آپ پروڈیوس کریں گے اور ویریبل کاسٹ کیا ہوتی ہے جو اس کے لیٹ سی کہ اس میں کتنی کیمیکلز لگے اس میں فلاں چیز کتنی لگی کپڑا کتنا لگا باقی چیز وہ اس کی ڈیپینڈ کرے گا کہ ایک بناتے ہو اس پہ اتنا خرچہ ہوگا دو بناتے ہو اس پہ ڈبل ہو جائے گا تو جتنے کم آپ کی سیل ہوگی اس کا مطلب کم پروڈیوس کر رہے ہو آپ تو فکس کاسٹ کیونکہ ہائی ہے تو وہ اس چند نمبر پہ ڈیوائڈ ہو رہی ہے تو اس لیے آٹومیٹکلی پر کسٹمر آپ کی کاسٹ زیادہ ہوگی انٹروڈکشن اسٹیج پہ پھر دیکھتے ہیں آگے کیا ہے پروفٹس کی بات کرتے ہیں تو نیچرلی پروفٹ کم ہوگا کیونکہ پر کسٹمر کاسٹ آپ کی بہت زیادہ ہے تو آپ کا پروفٹ نیگیٹو جائے گا still you will be in negative profit اور کون اس کو آپ کس کو ٹارگیٹ کریں گے جو انوویشن انوویٹرز ہوتے ہیں جو رسک ٹیکر ہوتے ہیں جو مارکیٹ کے اندر وہی آپ کا یہ ٹرائی کریں گے اس کے بعد اگر وہ ریفرنس گروپ کو باقی لوگوں کو بتائیں گے تو آہستہ آہستہ پھر آپ کا پروڈکٹ کی سیل بڑھے گی پریکٹیکلی نو کمپٹیشن اور very little competition at the introduction level let see ایک ایک چیز کو دیکھتے ہیں سیل لو سیل ہوگی آپ ابھی انٹروڈیوس کر رہے ہیں مارکیٹ میں اپنے پروڈکٹ کو آپ کاسٹ کیا ہے ہائی کاسٹ ہوگی وہی جو فیکٹر میں نے آپ کو بتایا کہ number of product you are producing because you have very less demand in beginning تو آپ کی جو فکس کاسٹ ہے وہ ڈیوائڈ ہو جائے گی اور زیادہ فکس کاسٹ ہونے کی وجہ سے انیشلی وہ جو آپ کی نمبر ہے اس پہ ڈیوائڈ ہوگی تو لاجیکلی پر کسٹمر آپ کی کاسٹ ہائی آئے گی اور پروفٹ جو ہے وہ نیگیٹو رہے گا ابھی ہم نے ڈسکس کیا اس کو مارکیٹنگ آبجیکٹو کیا ہوں گے have to create the awareness awareness remember stage ہے اس وقت اور ٹرائی کروائیں لوگوں کو اویئرنیس کروائیں لوگ نئے پروڈکٹ لے کے آتے ہیں آپ دیکھتے ہیں مال کے باہر کھڑے ہوتے ہیں باقی اسٹور کے باہر آپ کو فری سیمپل دے رہے ہوتے ہیں what they are doing basically they are trying to create the awareness product basic کبھی انیشل اسٹیج پہ ہوتا ہے اس میں اتنی آگے ڈفرنٹ ویریشن ڈفرنٹ ڈائورسٹی نہیں آئی ہوتی نئی چیز لے کے آ رہے ہیں نا آپ اس کو پرائز کیسے آپ ڈٹرمن کرتے ہیں کورس اس میں کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو ویریبل کاسٹ ہے پلس تھوڑا سا اس میں ڈال کے آپ مارکیٹ کے اندر آتے ہیں اور اگر کمپٹیشن اس طرح کے پروڈکٹ دوسرے مارکیٹ کے اندر ہیں آپ نے تھوڑی سی اس میں ماڈیفکیشن کی ہے some time even you have to go with penetrating pricing strategies again یہ ہم آگے پڑھیں گے don't worry about this distribution selected distribution ہوں گی کیونکہ ابھی انٹروڈیوس کر رہے چند شہروں سے چند مارکیٹ سے آپ شروع کرو گے advertising your advertising campaign should be focusing on awareness to create awareness introduce your product تو انٹروڈکشن اسٹیج پہ کیا ہوا آپ کی سیل کم ہوگی کاسٹ پر کسٹمر زیادہ ہوگی پروفٹ نیگیٹو جائے گا you have to create product awareness basic product offer کریں گے cost plus pricing strategy adapt کریں گے یہ پرائسنگ اسٹریٹجی اگلے نیکسٹ ٹاپک جو ہم کور کریں گے ایک دو لیکچر کے بعد اس میں آپ ساری یہ اسٹریٹجیز پڑھ لیں گے you can you should build selective distribution center آپ کا سلیکٹو ہوگا چھوٹا ہوگا ڈسٹریبیوشن سیٹ اپ اور ایڈورٹائزنگ کی مین تھیم جو ہوگی to create the awareness in the market next stage آتی ہے گروتھ بڑی انٹرسٹنگ اسٹیج ہوتی ہے آپ کو معلوم ہوا مجھے معلوم ہوا کہ یہ نیا پروڈکٹ آ رہا ہے یہ نئی مارکیٹ ڈیولپ ہو رہی ہے everybody will be jumping and maximum competition ہوتا ہے اسٹیج پہ ہر کوئی آ رہا ہے لیٹ سی آج کل کمپیوٹر وغیرہ کا بڑا کام ہے تو ہر کوئی کمپیوٹر کے بزنس میں گھسا آ رہا ہے اسٹیج پہ پروفٹ مارجن ہائی ہوتا ہے کیونکہ نئی چیز ہے اویئرنیس آ گئی ہے ایکسپٹینس ہو گئی ہے لوگوں نے اڈاپٹ کر لیا تو everybody is going for it آپ کا پروفٹ مارجن ہائی ہوتا ہے کیونکہ زیادہ تر لوگ آ رہے ہیں آپ کا پر پرسن کاسٹ کم ہو جاتی ہے اور وہ مارجن آپ کا پروفٹ بڑھتا جاتا ہے لیکن ساتھ ساتھ کمپٹیشن بھی آ رہا ہے اور جب کمپٹیشن بڑھتا ہے تو نیچرلی کیا ہوتا ہے then people start compromising at their profit margin وہ ٹوینٹی پرسینٹ مارجن پہ بیچ رہا ہے تو I can sell eighteen percent دوسرا کہتا ہے I can sell fifteen percent third person can see okay why not ten percent تو see profit margin will come down but the number is increasing so economy of scale کی وجہ سے still you have the high profit دیکھتے ہیں یہاں کیا ہو رہا ہے گروتھ اسٹیج پہ rapidly rising sales because now people are knowing it they use it and they have adapted it they have tried it and they have adapted it average cost per custom وہ کاسٹ کم ہوگی ایوریج پہ آ گئی پروفٹ انکریز ہو رہا ہے دو ریزن سے ایک تو آپ کی سیل بڑھ رہی ہے دوسرا کیا ہو رہا ہے کہ آپ کے اتنے شروع میں کمپٹیشن نہیں ہے کمپٹیشن ہی بڑھنا شروع ہو گیا لیکن ابھی still it is less early adopter جو ہے ان کو ٹارگیٹ کرنا چاہیے آپ شروع والوں نے تو لے لیا اس کو استعمال کر انہیں کی وجہ سے اب آپ مارکیٹ کے اندر ہو اور کمپٹیشن گرو کرنا شروع ہو گیا بات سمجھ آئی دوبارہ اس کو دوسری شکل میں دیکھتے ہیں سیل کیا ہوگی ریپڈلی رائز ہوگی growth stage cost average per customer what about profit rising profit کیونکہ کاسٹ کم ہوگی پروفٹ انکریز ہو گیا ساتھ ہی سیل کی والیوم بڑھ گیا اکانمی آف اسکیل کی وجہ سے پروفٹ کا بھی ٹوٹل جو ہے پروفٹ بھی آپ کا بڑھ گیا marketing objective maximum your market share this is a time become the market leader product now you can have the اس میں باقی چیزیں ایڈ کرنا شروع کر سکتے ہیں ایکسٹینشن ہو سکتی ہے سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں پروڈکٹ کے ساتھ وارنٹی کو آپ لا سکتے ہیں and so augmenting other things you can start now اور اس سے بھی کیا ہوگا again what you are doing you are maximizing your market share you are doing the activities of a market leader price کیا ہوگی can even bring the price down to penetrate in the market but changing price is always risk factor یہ پرائسنگ کے چیپٹر میں آپ دیکھیں گے distribution now you need an intensive distribution system Pakistan کی بات کرتے ہیں all over Pakistan you want to have your product available to the customer تو آپ کی ڈسٹریبیوشن کا والیوم بھی بڑھ جائے گا اس کی ایکٹیویٹیز بڑھ جائے گی اور انٹینسو ڈسٹریبیوشن سسٹم ہو جائے گا ایڈورٹائزنگ ناؤ آپ کی اویئرنیس ہو گئی اس کو بھی بلڈ کریں گے اور کسٹمر لائلٹی کی طرف آئیں گے تو ہم سیکنڈ اسٹیج کو ڈسکس کریں گروتھ اسٹیج کرو یاد ہے نا انٹروڈیوس کیا گرو ہوا میچورٹی آئی ڈکلائن آ گئی you at the growth stage growth stage میں کیا ہو رہا ہے آپ کی پروڈکٹ کی سیل بڑھ رہی ہے جب سیل بڑھے گی تو پر کسٹمر کاسٹ کم ہوگی لاجیکلی جب پر کسٹمر کاسٹ کم ہوگی اور اکانمی آف اسکیل کا مسئلہ بھی یہ گیا کہ کافی لوگ آپ کے پروڈکٹ بک رہے نیچرلی آپ کا پروفٹ تیزی سے بڑھے گا اینڈ ون سم بڈی نو کہ this is the business this is the type of activity جہاں پہ اتنا پروفٹ مارجن ہے every investor will start jumping in تو کیا ہوگا آپ کا کمپٹیشن بڑھنا شروع ہو گیا جیسے جیسے میچورٹی اسٹیٹ اوپر گرو کرے گی ڈکلائن کے نزدیک پہنچی جائے گی میکسیمم کمپٹیشن ہوتا جائے گا اور پروفٹ مارجن کم ہوتا جائے گا پر پرسن وہی بات ہے کہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اگر کوئی ٹوینٹی پرسینٹ مارجن پہ دے رہا ہے دوسرا اٹھارہ پرسینٹ پہ کر لے گا تیسرا سولہ پہ آ جائے گا اور کمپٹیشن بڑھتا جائے گا یہاں پہ آپ کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے ایڈورٹائزنگ کی بات کرتے ہیں ٹو بلڈ یور اویئرنیس اس کی لائلٹی کریٹ کریں کسٹمر لائلٹی جس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے نا آستہ آستہ کسٹمر کو لائل کریں کہ وہ آپ کی طرف آئے بنسبت جو نئے آ رہے ہیں ان کی بجائے اور آپ کی مارکیٹنگ اسٹریٹجی کیا ہے to maximize your profit maximum your market share ٹھیک ہے تو دو اسٹیجز ہوگی تین ہو چکی ہیں ڈیولپمنٹ اسٹیج بھی ہم نے پڑھی تھی انٹروڈکشن اینڈ گروتھ یہاں تک سمجھ آ گئی آگے دیکھتے maturity what will happen in the maturity stage وہی گراف دوبارہ دیکھیں گروتھ ہو گئی اور گروتھ سے آگے پھر یہ دیکھیں یہاں سے گرو کر کے یہ میچورٹی میں شامل ہوگی جیسے آپ کو میں نے کہا یہاں اس اسٹیج پہ آپ کے پاس میکسیمم پروفٹ تھا کمپٹیشن شروع میں کم تھا جیسے سے آپ گرو کر رہے تھے وہ پروڈکٹ جو گرو کر رہا تھا آپ کی کمپٹیشن بھی بڑھ رہا تھا لیکن سیل بھی ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہے ٹھیک ہے یہاں آپ میچورٹی آ گئی میچورٹی میں کیا ہوتا ہے جہاں میچورٹی شروع ہو رہی ہے اس پہ پیک ہے سیل آپ کی I mean for that particular product in market آپ کی بھی اس میں مارکیٹ شیئر ہوں گے دوسروں کے بھی ہوں گے لوئسٹ کاسٹ ہو جائے گی پر کسٹمر کیونکہ اس کے بعد پھر اب ڈکلائن شروع ہو رہی ہے high profit middle maturity or major majority or targeted وہ جو کسٹمر کے گروپس ہیں مختلف میجورٹی لوگ جو ہیں آپ اس کو ٹارگیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور آستہ آستہ کمپٹیشن ڈکلائن ہو رہا ہے کیوں ڈکلائن ہو رہا ہے جیسے جیسے کمپٹیشن بڑھتا گیا تھا پروفیٹ مارجن شرنک ہوتا جا رہا ہے اگر خالی پروفیٹ کو دیکھتے ہیں باقی چیزوں کو اسٹینڈرڈائز کر لیں جو لوگ جمپ ان ہوئے تھے پروفٹ کے لیے there so smart people they are looking around they might have some new idea یار ادھر تو اتنا انویسٹمنٹ کیا ہوا ہے پروفیٹ اس کا مارجن بڑا تھوڑا ہے وی اسٹارٹ نیو تھنگ کسی اور طرف انویسٹمنٹ کر لیتے تو آستہ آستہ پھر وہ ڈکلائن ہونے میجورٹی جو کمپٹیشن ہے کم ہوتا جاتا ہے کیونکہ پروفٹ مارجن بہت تھوڑا رہ گیا پر پروڈکٹ کے حساب سے ٹھیک ہے اس کو اسی شکل میں دوبارہ دیکھتے ہیں سیل کیا ہے پیک پہ جب میچورٹی شروع ہوتی ہے cost low cost per customer کیونکہ میکسیمم نمبر آف آپ کے کسٹمر وقت ہے profit high profit economy of scale کی وجہ سے مارکیٹ آبجیکٹو کیا ہے maximise profit while defending market share product اب آپ کو کیونکہ آپ کو پتا لگ گیا کہ اس میں ڈکلائن آنے والی ہے آپ کو کچھ کرنا پڑے گا کیا کرنا پڑے گا میچورٹی اسٹیج ہے میچورٹی اسٹیج ہے اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد ڈکلائن آ جائے گی اس اسٹیج پہ آپ کو ڈائیورسیفائی کرنا پڑے گا برانڈس کو نئے نئے ماڈل لانے پڑیں گے پروڈکٹ میں انوویشن لانی پڑے گی تاکہ آپ کو وہ جو آپ کی مارکیٹ میں گرپ ہے جو آپ کی مارکیٹ میں جو کنٹرول ہے وہ کائم رہے پرائز پرائز جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اب جو کمپیٹیٹر کا نیک ٹو نیک آپس میں کمپٹیشن ہوتا ہے اور مارجن کم ہوتا ہے اور کوشش کرتے ہیں کہ جو بیسٹ کمپیٹیٹر تو آپ اس میں ایک دوسرے کی پرائز میچ کرتے ہیں ڈسٹریبیوشن اور زیادہ آپ اس پہ زور دیتے ہیں کہ آپ کا ڈسٹریبیوشن سسٹم ایفیشنٹ ہو اس سے پہلے کہ حلیب ملک پہنچے ٹاٹا پیک پہنچے اس سے پہلے کہ ٹاٹا پیک پہنچے حلیب والوں کی کوشش ہوگی کہ ہمارا وہاں پہ اویلیبل ہونا چاہیے advertising now you will stress on differentiation case we are better than those people Pepsi Coke سے اچھی ہے کوک پیپسی سے اچھی ہے یہ آپ کی ایڈورٹائزنگ کمپین جب ہوگی لائلٹی ون کرنے کے لیے ڈفرنس جو آپ کے بینیفٹس ہیں اس کو اجاگر کرنے کے لیے وہ جو آپ کی کمپیٹیو ایڈوانٹیج ہے اس کو ایمفسائز کر کے آپ ایڈورٹائزنگ کریں گے تاکہ آپ کے کسٹمر کی لائلٹی آپ کے ساتھ رہے لاسٹ اسٹیج ڈکلائن اسٹیج تو کتنی اسٹیجیں ہوگی ہماری جنرلی جو ہوتا ہے چار اسٹیج کا اس کے حساب سے تین ہوئی اور اگر سارے کو کنسیڈر کیا جائے ڈیولپمنٹ اسٹیج کو بھی چار ہو گئی لیکن ہم اسٹریٹجی کے حساب سے چار جب پروڈکٹ آ جاتا ہے اس وقت سے شروع کرتے ہیں انٹروڈکشن سے پھر گروتھ ہوئی میچورٹی آئی now it is a decline stage اور ہر اسٹیج پہ آپ نے دیکھا کہ سیل کے پہ کیا افیکٹ پڑ رہا ہے پر کسٹمر کاسٹ پہ کیا افیکٹ پڑ رہا ہے پروفٹ پہ کیا افیکٹ پڑ رہا ہے کمپٹیشن کیسا ہو رہا ہے اور آپ کی اسٹریٹجیز کیا ہونی چاہیے مارکیٹنگ اسٹریٹجی آبجیکٹو کیا ہونا چاہیے آپ کی ڈسٹریبیوشن کیسی ہونی چاہیے اور ایڈورٹائزنگ کی کیا بیسک آبجیکٹو ہوں گے فرسٹ اسٹیج پہ یو کریٹڈ اویئرنیس دوسرے پہ بلڈ کیا تیسرے پہ ڈیفرینشیٹ کر کے لائلٹی ون کرنے کی کوشش کی سیکنڈ اسٹیج پہ شروع ہوتی ہے میچور جو گروتھ کی اسٹیج ہوتی ہے نا the last stage decline stage decline stage کہاں ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ میچورٹی پیک پہ تھی ٹھیک ہے اور پھر آہستہ آہستہ اس میں ہلکی سی ڈکلائن شروع ہوئی لیکن this is a stage we call it decline یہاں پہ کیا ہوگا سی سیل کم ہونی شروع ہو جائے گی کیوں you might have an product in market low cost per customer کیونکہ آپ آر ڈی سسٹم اسٹیبلش ہو چکے ہیں وہ جو کیپیٹل کاسٹ تھی جو بیسک کاسٹ تھی فکس کاسٹ وہ پے بیک ہو چکی ہوگی اس وقت تک ڈکلائن ہوتا ہے کیوں کمپٹیشن جو کم ہو گیا بٹ اسٹل آپ کی سیل کم ہوگی سیل کم ہوگی تو اوور آل پروفٹ بھی ڈکلائن ہوگا وہ جو ایخر پہ ہوتے ہیں لوگ وہ جو ہیں آپ ٹرائی کریں گے آپ ان کو ٹارگیٹ کریں کمپٹیشن بھی کم ہونا شروع ہو گیا وہی وجہ کہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ناؤ پیپل آر وہ جو انویسٹر ہوتے ہیں وہ کلی ریسپانس کرتے ہیں اس طرح کی اسٹریٹجیز کو now they have they will start doing something else why to waste time here because the profit is very less margin is less demand is less so let's go some else اسی چیز کو دوبارہ دیکھتے ہیں اسی ماڈل پہ کہ کیا ہوگی سیل آپ کی ڈکلائن شروع ہوگی پروڈکٹ کی ریپلیسمنٹ آ گئی اس کی جگہ کو بہتر پروڈکٹ آ گیا یا whatever reason now is a decline دیا کاسٹ کیا ہے low cost per customer system are already establish no more capital cost no more main investment profit declining profit number of buyers are less so naturally profit will be less اور پرائس آلریڈی ادھر ایڈجسٹ ہو چکی ہوتی ہے منیمم کمپٹیشن میکسیمم کمپٹیشن کے ساتھ میچورٹی اسٹیج میں کہ جہاں پہ آپ نے بہت کم پروفٹ مارجن پہ کام کر رہے ہوتے ہیں اب کیا کرنا چاہیے آپ کو اب اس پہ کیونکہ پروڈکٹ آپ کو معلوم ہے ڈکلائن سے پہ چلا گیا ہے تو آپ کو ایکسٹرا ایکسپینڈیچر نہیں کرنے چاہیے کوشش کریں کہ اگر یہ کیش کا ہو آپ مارکیٹ لیڈر ہیں تو اس میں سے پیسہ بنائے اس کو کسی اسٹار میں یا کسی اور جگہ استعمال کریں پروڈکٹ اب وہ جو آپ نے جتنی بھی ڈائیورسفیکیشن کی تھی جتنی بھی اسٹریچنگ کی تھی جتنی بھی فیلنگ کی تھی now it is time to phase out weak item جو جو آپ سمجھتے ہیں اتنا مارکیٹ میں اٹریکشن نہیں ہے جس کی جس کی سیل کم ہے جو لوگ اس کو اتنی امپورٹینس نہیں دے رہے پروفیٹ مارجن کا ہمیں اس میں آستہ آستہ ان کو ختم بند کر دیں phase it out price now even you have to cut the price to stay in market آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ جو لائن اسٹیج اس کو ہم ایکسٹینڈ کیسے کر سکتے ہیں distribution now again you have to come back وہ جو انٹینسو سسٹم تھا آپ اس کو ریڈیوس کر دیں گو سلیکٹو فیز آؤٹ ان پروفیٹیبل جو آؤٹ لیٹس ہیں ان کو بند کر دیں اس کو کسی اور پروڈکٹ کے لیے کسی اور چیز کے لیے یوز کریں کیونکہ یہ پروڈکٹ آج اب ختم ہونے والا ہے ڈکلائن آ گئی ہے اس کے اندر ایڈورٹائزنگ کیا ہوگی ایڈورٹائزنگ پہ بھی کم خرچہ کیجیے اور جسٹ فار ریمائنڈر اور جسٹ فار وہ جو لائل کسٹمر ہے ان کی ریمائنڈنگ کے لیے تھوڑا بہت ایکٹیویٹی کریں ورنہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ it is already in the declining phase بات سمجھ آ گئی تو پروڈکٹ لائف سائیکل سمجھ آ گئی آپ کو ٹھیک ہے اس کی اسٹیجز دیکھ لی آپ نے اور ہر اسٹیج پہ کیا ہو رہا ہے سیل کیسی جا رہی ہے کمپٹیشن کیسا ہو رہا ہے آپ کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے مارکیٹنگ کی ڈسٹریبیوشن کیسے ہونی چاہیے پروفٹ کیا کی کیا ریشو ہوگی اور ایڈورٹائزنگ کمپین کیا ہونی چاہیے اس طرح کی چند مثالوں کے ساتھ ہم نے اس لائف سائیکل اسٹیج کو سمجھنے کی کوشش کی آئی ہوپ کے کانسپٹ آر کلیئر کوکلی life cycle stage of product for of course اس سے پہلے ایک ڈیولپمنٹ فیز بھی ہوتی ہے لیکن ہم جسٹ ان چار پہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں introduction stage growth stage maturity stage اور ڈکلائنگ اور ضروری نہیں ہے کہ سارے پروڈکٹ کے لائف سائیکل میں ساری اسٹیجز آئیں سائمنٹینس اسی طرح جیسے میں نے آپ سے کہا کہ کچھ پروڈکٹ ہیں کہ بوم ایک دم آئے اور ختم ہو گئے نہ وہ میچورٹی نہ وہ گروتھ ان چیزوں سے نہیں گزرے تو ہر اسٹیج پہ اسپیسیفک سچویشن ہوتی ہے انٹروڈکشن اسٹیج پہ few products few buyers almost no competition اور ویری لٹل کمپٹیشن چند ضروری تو نہیں ہے چند لوگ بھی شروع کر سکتے ہیں اس طرح کی پروڈکٹ سروسز کو اور profit negative growth stage good آپ کی مارکیٹ بڑھنی شروع ہوگی profit is high competition start آپ کی فل تھرس سے کمپین چلانی چاہیے انٹروڈکشن پہ میکسیمم کمپین بھی کرنی پڑتی ہے کئی دفعہ ٹو کریٹ دا اویئرنیس ٹھیک ہے then the maturity is coming maturity پہ highest sale profit competition decline شروع ہو گیا کیونکہ وہی بات ہے کہ جیسے کمپٹیشن بڑھ رہا ہے آپ کا پروفٹ مارجن پر پرسن کم ہوتا جا رہا ہے پر پروڈکٹ شرنک ہو رہا ہے اور پھر ڈکلائن اسٹیج میں جا کے پروفٹ بھی کم رہ جاتا ہے سیل بھی کم ہو جاتی ہے ڈسٹریبیوشن بھی آپ کو سلیکٹو کرنی پڑتی ہے پرائس بھی کئی دفعہ کٹ کرنی پڑتی ہے to attract more people that is the whole product life cycle ٹھیک ہے جی چند سچویشن آپ سے ایک سچویشن آپ سے شیئر کرتا ہوں جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ کوئی نیا پروڈکٹ آ جاتا ہے ایک آپریٹنگ سسٹم کی بات کرتے ہیں ونڈو آپ یوز کرتے ہیں کمپیوٹر میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو میں شروع میں نائنٹیز میں جب ونڈو 3.1 آئی تھی تو اس نے ایک سائیکل میں سے گزری انٹروڈکشن گروتھ میچورٹی اب دیکھیں گروتھ کا ٹائم تھوڑا سا میچورٹی رہی اور پھر ایک دم اس میں ڈکلائن آنا شروع کیونکہ نائنٹی سکس میں جا کے شروع میں نائنٹی فائیو کے اینڈ میں ونڈو نائنٹی فائیو آ گیا اسی طرح آگے نائن ٹو تھاؤزینڈ آیا اور جیسے سے نیا پروڈکٹ اسی میں آتا ہے اس میں ماڈیفکیشن کی نا ہے تو اسی طرح کا پروڈکٹ تو یہ اوور لیپ کرتے ہیں پروڈکٹ لائف سائیکل بھی پوائنٹ ون نو بڑی فائیو نو موری مور پیپلٹی ایٹ تھاؤزینڈ نے اس کو پروڈکٹ اے اور پروڈکٹ بی کا نام دیا یہاں پہ پروڈکٹ اے جو ہے یہ ونڈو 3.1 جب میچورٹی کے قریب تھا شروع ہو چکی تھی میچورٹی یا پیک پہ آنے والا تھا تو ساتھ ہی ونڈو نائنٹی فائیو آ گیا جیسے ہی نائنٹی فائیو شروع ہوا بوم نیچے اس کی جو تھی وہ ساری ڈکلائن شروع ہوگی کیونکہ آستہ آستہ ختم ہو گیا ونڈو نائنٹی فائیو کا وہی اس نے پیٹرن اڈاپٹ کیا جب اگلا اس کا ورژن آیا تو اسی طرح اس نے وہاں اوور لیپ کیا ہوگا اور اس کی نائنٹی فائیو کی ڈکلائن ہوگی so this is how the product follow the product life cycles اور دوسرے کے آنے سے کس طرح وہ ختم ہو جاتے ہیں کمپیوٹر آئے آئے پھر ہوئے ہوئے پینٹیم کس طرح وہ ان کا پروڈکٹ ختم ہو گیا نئے پروڈکٹ نے اوور لیپ کر کے وہ جگہ لینی شروع کر دی how can we extend the product life cycle maturity کے بعد جب ڈکلائن آتی ہے اس کو کیسے ہم ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں at least we can create bumps there bump سمجھتے نا کہ اس کی سیل انکریز ایک دم ہوگی کچھ ایکٹیویٹیز کر کے آپ مارکیٹنگ کے ٹیکٹکس یوز کر کے وقتی طور پہ اس کو ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں اس کو اوپر نیچے بھی کر سکتے ہیں کیسے تھرو مارکیٹ ماڈیفکیشن اور پروڈکٹ ماڈیفکیشن مارکیٹ ماڈیفکیشن کیا بات کرتے ہیں آپ کوشش کریں کہ جو پرزینٹ کسٹمر وہ زیادہ اس کو یوز کریں نیو یوزر کو ایڈ کر لیں سیگمنٹ تھوڑی سی آپ ایکسپینڈ کر لیں اپنی نئے یوزر کو آئیڈینٹیفائی کریں یا پھر پروڈکٹ ماڈیفائی کریں کہ پروڈکٹ کی کوالٹی پیکجنگ اس میں ایڈجسٹمنٹ کریں تو اس سے آپ بھی پروڈکٹ ڈکلائن لائن ہے ڈکلائن اسٹیج ہے اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں ایٹ لیسٹ اس میں ہلکے تھوڑے بہت اپنی سیل کو بڑھا سکتے ہیں اور پروفٹ مارجن انکریز کر سکتے ہیں ٹو پروینٹ دا پروڈکٹ گوئنگ ان ٹو ڈکلائن یو ماڈیفائی دا پروڈکٹ جیسے ونڈو آپریٹنگ سسٹم والوں نے 3.1 کو اس میں ماڈیفکیشن کی تو نئے پروڈکٹ نے وہ شکل لے لی پھر 98 آئی اس نے دوبارہ وہ اس طرح مارکیٹ کے اندر ہائپ کریٹ کیا adding new features variations model varieties will change the consumer reaction create more demand therefore you attract more user لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب یہ نیا اس کا وزن آتا ہے لائنیں لگی ہوتی ہیں کہ نہیں یہ نیا آیا میں نے یہ لینا ہے آپریٹنگ سسٹم میں نے یہ نیا کمپیوٹر آیا میں نے یہ لینا ہے اس کی اسپیڈ زیادہ ہے میں نے اس وجہ سے لینا نیا ماڈل گاڑی کا آتا ہے مارکیٹ میں گاڑیاں نہیں ملتی سال سال کی بکنگ ہوئی ہوتی ہے تو that is how marketing people they develop their strategies They develop their tactics so that they should stay in the market, and of course the bottom line, increase their market share, increase the profit. I think enough for today. So that is all about the product life cycle. Rather, we have completed the whole product now part of our 4 P's. جو پیچھے دو تین لیکچر ہم نے سارے کور کیے اس کے اندر ہم نے پروڈکٹ کو کور کیا میری کوشش یہ ہوگی کہ اگلا لیکچر جو ہے ہم ان سارے چار جو تین چار لیکچرز ہیں ان کو ریویو کر سکیں آپ کے لیے کیونکہ these are the real marketing things basic پہلے تو بیسک تھیوریز بیسک چیزیں پڑھتے رہے نا اب اس کو سمجھنا بڑا اور بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے تو آج کا لیکچر ختم کرنے سے پہلے let's review what we have cover today so that اپنی آپ بھی اپنی میموریز کو اپنی یاداشت کو ریفریش کر لیں کہ آج یہ جو بھی ایک گھنٹہ پونا گھنٹہ جو آپ نے سنا ہے لیکچر اس میں کیا پڑھا ہم نے تو جناب کیا پڑھا ہم نے آج ایک تو نیو پروڈکٹ جو ہے اس کی اڈاپشن پروسیس کو دیکھا ہم نے اور یہ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوا جیسے میں نے آپ سے کہا when we are talking about the consumer buying behaviour it start with awareness interest evaluation trial and adoption finish adoption اور ہر اسٹیج پہ مارکیٹنگ کے لیے مارکیٹرس کو اسٹریٹجیز بھی سجیسٹ کی ہوئی ہے اویئرنیس پہ آپ کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے communication about the product tell people availability بتائیں کہ کیا موجود یہ پروڈکٹ آیا ہوا مارکیٹ کے اندر انٹرسٹ میں آپ اس کے بینیفٹس کو زیادہ کمیونیکیٹ کریں تاکہ وہ انٹرسٹ اور بڑھے ایویلویشن پہ آپ اس کی ایڈوانٹیجز بتائیں کیونکہ the customer is trying to value it that product reference to other similar type of in the market اور پھر ٹرائی جب کرے گا تو اس وقت اس کو کیپ آن موٹیویٹنگ ہے مرحلہ اور جب وہ اڈاپٹ کر لے تو میک شیور کہ جس بینیفٹس کے لیے جس نیڈ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اس پروڈکٹ کو انہوں نے اڈاپٹ کیا وہ سیٹسفائی ہوتی رہیں and then discuss the product life cycle چار اسٹیج کی پروڈکٹ لائف سائیکل ہوتی ہے introduction growth maturity and decline اس سے پہلے بھی ایک اسٹیج ہے پری پروڈکٹ جس کو کہتے ہیں یا پروڈکٹ ڈیولپمنٹ اسٹیج اس کو کہتے ہیں اور یہ اس اس گراف کے اندر آپ کو دو چیزیں دکھائی گئی ہیں سیلز اور پروفٹ اسٹارٹ سے لے کے ختم ہونے تک کیا اس میں ٹرینڈ ہوگا اور یہی چیزیں پھر ہم نے انڈیویجل ڈسکس کی ایک ایک کر کے کہ گروتھ اسٹیج پہ ڈیولپمنٹ اسٹیج پہ کیا ہوتا ہے no no sale minus profit huge investment ابھی ایڈورٹائزنگ کی شاید ضرورت نہیں نو نیڈ فار ڈسٹریبیوشن ابھی تو آپ کانسپٹ پہ کام کر رہے ہیں ابھی تو آپ ڈیولپمنٹ اسٹیج پہ ہیں once product is ready then it is introduction stage you have to introduce it create the awareness do the good advertising campaign per customer cost زیادہ سیل تھوڑی نئی چیز ہے نیا کانسپٹ ہے نیا پروڈکٹ ہے اور مائنس میں آپ کا پروفیٹ بہت تھوڑا competition few people are in the market آپ کی kind of monopoly they are right and then at grow stage again you have the لیسائڈ of competition is now started growing sale بڑھ رہی ہے پروفٹ بڑھ رہا ہے آپ کو اور ایڈورٹائزمنٹ کرنی ہے تاکہ اویئرنیس ہو لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں پھر میچورٹی اسٹیج پہ پیک پہ سیل آگے میکسیمم پروفٹ ہوگی ناؤ اویئر آپ کو کسٹمر لائلٹی دینی ہے برانڈ لائلٹی ڈیولپ کرانی ہے ڈائورسیفائی کرنا ہے اپنے پروڈکٹ کو ایکسٹینشن بڑھانی ہے انٹینسو آپ کا جو ڈسٹریبیوشن سینٹر ہے اس کو سیٹ اپ کو دیکھنا ہے اور پھر ڈکلائن میں آپ نے دیکھا کہ کیا چیزیں ہوتی ہیں پروفٹ کم ہو جاتا ہے سیل کم ہو جاتی ہے کمپٹیشن کم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور پھر ہم نے آگے دیکھا کہ اس کی کیا کیا اسٹریٹجی لے کے آپ اس میں ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں ایکسٹینڈنگ کا پروڈکٹ لائف سائیکل بھی دیکھا ہم نے آپ مختلف مارکیٹنگ یا پروڈکٹ میں چینجز کر کے آپ اپنی اس لائن کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں what about next as I said earlier یہ جو پچھلے تین چار لیکچر پروڈکٹ میں ہم نے لگائے اس کا اوور آل ایک ریویو آپ کے لیے میں اگلے لیکچر میں کروں گا تو this will be good time to read whole two اور تھری چیپٹر یور ٹیکسٹ جو اس پہ لکھے ہوئے ہیں اور جتنے لیکچر پہلے سنے آپ نے ان کو بھی دیکھ لیں ایک دفعہ that is all about today's lecture. Lecture I hope you people are with me میرے ساتھ ساتھ ہونا جیسے جیسے موو کریں آپ بھی سمجھ رہے ہو رائٹ اس دفعہ آپ کے لیے کام زیادہ کیونکہ ایٹ لیسٹ تین لیکچر آپ نے دیکھنے دوبارہ دو ایک چیپٹر یا ڈھائی چیپٹر اور پڑھنے ہوں گے دوبارہ آپ نے واپس جا کے تاکہ اگلے لیکچر میں ہم اس کو ریویو کر سکیں اس امید کے ساتھ کہ آپ یہ کریں گے اپنا خیال کیجیے السلام علیکم اینڈ اللہ حافظ